حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جب کسی کو دو اور ایک کے درمیان شک ہو جائے تو وہ ایک رکعت شمار کرے اور دو اور تین کے درمیان شک ہو تو دو رکعتیں شمار کر لے اگر تین اور چار کے درمیان شک پڑ جائے تو تین رکعتیں سمجھ لے پھر باقی نماز پوری کر لے حتیٰ کہ شک اضافے کے بارے میں رہ جائے پھر سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو نو